بسم اللہ رحیم دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حال ہی میں میڈیا نیٹ مختلف چینلوں کے ذریعے ایک واقعہ منظر عام پہ سامنے آیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کا بندہ ناچیز نے سٹی اکیس چینل پروگرام دس تک اینکر ریحان طارق کا بیان سنا ہے اور ایک اے آر وائی چینل سے بیان سنا ہے کچھ نیوز چینل ہے کورس سے سنا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کا secure chief security officer Muazullah Syed Ijaz Shah اور سید جابر شاہ اور ٹرانسپورٹ افسر الطاف ڈائریکٹر فنانس ابو بکر اور ان کے ساتھ ایک لڑکی پولیس نے ان کو ناکے پہ پکڑا ایجان شاہ کو ناکے پر اور دوسرے پھر سمجھو اس نے پکڑوا دیے جس سے ساڑھے پانچ ہزار ننگی فلمیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کی لڑکیوں کی مختلف شعبوں کی اجاز شاہ کے ہاتھوں میں پائی گئی جب پولیس نے گاڑی کو پکڑ کر تلاشی شروع کی تو چرس ہیروئن کرسٹل پتہ نہیں کیا کیا نشے سیکیورٹی چیف سیکیورٹی یعنی حفاظت کے لیے جو عملہ یونیورسٹی میں سرکاری طور پر تعینات ہے اس عملے کا سب سے بڑا افسر جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے پولیس نے پرچہ درج کر لیا اب یہ بات جیسے منظر عام پہ آئی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں جن کی وہ ساڑھے پانچ ہزار ننگی فلمیں پکڑی گئی ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو لڑکیاں ہیں جن کی یہ فلمیں پکڑی گئی ہیں ان کے متعلق اور اس طرح کے بدترین واقعہ کی روداد اور حقیقت حال سناتے ہوئے اینکر ریحان تارک نے جو بیان دیا ہے ان کو میں اس بیان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں زیادہ حصہ اس بیان کا میں نے ضبط تحریر کر لیا لکھ لیا ہے یہ ریحان طارق اینکر سکول کا تعلیم یافتہ گریجویٹ کہہ رہا ہے اس واقعے پر تبصرہ کرنے کے لیے پہلے زمانے میں درندوں کی پہچان آسان تھی یہ گریجویٹ تعلیم یافتہ شخص آج کے اسی مہذب تعلیم یافتہ نئی روشنی والے جدید اور ماڈرن انسان جن کی تعریف کے اندر یہ لوگ ہمیشہ رتب السان رہتے ہیں ان کے متعلق کیا تاثرات دے رہا ہے ان کی تعریف کن لفظوں میں کر رہا ہے ایک طرف جن کو یہ لوگ عظیم انسان کہتے ہیں تو دوسری طرف ان عظیم انسانوں کے لیے یہ کیا تعریف اور ستائش کے کلمات پیش کرتے ہیں دیکھیں کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں درندوں کی پہچان آسان تھی اب درندے انسانوں کے درمیان رہتے ہیں اور انسانوں کی سی بود و باش رکھتے ہیں اور انسانوں ہی پر حملہ آور ہیں آپ خود سمجھدار ہیں کہ درندوں میں بھیڑیا آ جاتا ہے شیر آ جاتا ہے کتا آ جاتا ہے گیدڑ آ جاتا ہے خنزیر آ جاتا ہے تو یہ ریحان تارک جب اس ماحول معاشرہ کو پڑھتا ہے اور یہ واقعہ سنتا ہے اسلامیہ یونیورسٹی کا تو اپنے ساتھیوں کا اپنے دوستوں کا اپنے مشائق کا اپنے اساتذہ کا اپنے خدا بندہ نے مکتب کا تعارف کرواتا ہے تو کن لفظوں کے ساتھ ان کی تعریف کرتا ہے ذکر خیر کرتا ہے تو کن لفظوں کے ساتھ کہتا ہے اب درندے انسانوں کے درمیان رہتے ہیں کیا مطلب کہہ رہا ہے کہ یہ سکول والے فرنگیوں سے لے کر نیچے تک پروفیسر طبقہ یہ سب کون ہے یہ خنزیر ہے یہ کتے ہیں یہ بھیڑیے ہیں کیونکہ ان کو درندے کہہ رہا ہے درندوں انسان کے درمیان انسانوں کے درمیان رہتے ہیں انسانوں کی سی بود و باش رکھتے ہیں اور انسانوں پر ہی حملہ آور ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سکولی طبقہ جو ہے یہ ملعون کا ایسا عجیب طبقہ ہے ان کے اندر تضاد کتنا ہے ایک طرف کہتے ہیں انسان اب بنا اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں یہ سارے درندے ہیں اور اکبر آبادی نے ایسے خنجلوں کا حال دیکھ کر پہلے سے ہی فرما دیا تھا ماسٹر کی بحث کا بس نتیجہ ہے یہی ماسٹر کی بحث کا بس نتیجہ ہے یہی اب ہے اچھے جانور پہلے برے انسان سے اب ہے اچھے یعنی ماسٹر پروفیسر ڈاکٹر صاحب سے بحث کرو نا تو فیصلہ یہی نکلتا ہے حضرت کی بحث ساری کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے بھائی انسان برے تھے اب تو درندے بہت اچھے ہیں اب یہ دیکھو خدری کیا کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے درندوں کا ماحول ہے درندوں کا معاشرہ ہے درندے انسانوں میں رہتے ہیں اب تعلیم یافتہ لوگوں کو تو درندے کہہ رہے ہیں تو اب انسان کون ہوں گے ان پڑھ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں آگے کہتا ہے بد قسمتی سے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کے لوگوں کا وحشت میں جنگل کے درندوں سے مقابلہ ہے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کے لوگوں کا معاشرت میں جنگل کے درندوں سے مقابلہ ہے ٹھیک ہے اور جنگل کے درندے پھر وہی تعلیم یافتہ لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگ بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں جس معاشرے میں کہتا ہے جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں لوگ بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں جیت رہے ہیں یعنی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں زیادہ لوگ درندے ہیں اور وہی درندے جیتتے ہیں حملہ کر کے اور انسان ہار رہے ہیں آگے کہتا ہے اس درندگی کی بہت سی مثالیں اور واقعات ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک واقعہ دو واقع اسلامیہ یونیورسٹی سے نکلا ہے نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں سکولیے وہ کہتے ہیں اس درندگی کی بہت سی مثالیں اور واقعات ہیں لیکن تعلیمی اداروں میں چھپے یہ بھیڑیے تعلیمی اداروں میں چھپے یہ بھیڑیے اور سکولیوں ماسٹروں پروفیسروں اپنے ہی تیار کردہ افراد اپنے تعلیم یافتہ روشن خیال لوگوں سے اپنے لیے مبارک الفاظ اور تعریف کے کلمات سنو کیا کہہ رہے ہیں تمہارے لیے کہتے ہیں تا لیکن تعلیمی اداروں میں چھپے یہ بھیڑیے اس درندگی کی سب سے بدترین اقسام میں سے ہے اللہ اکبر یعنی کیا مطلب معاشرے کے اندر جتنا گندے لوگ بستے ہیں سب لانتیوں سے بڑے لانتی سب درندوں سے بڑے درندے اگر بستے ہیں تو تعلیمی اداروں میں بستے ہیں یہ ایک اینکر یہ ایک تعلیم یافتہ گریجویٹ یہ اپنے مشائق اپنے اساتذہ اپنے تعلیمی اداروں کے متعلق تاثرات پیش کر رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ مشاہدہ اور آنکھ کے آنکھ سے دیکھ کر کہہ رہا ہے لہذا اس کی تصدیق کرنا ہر ہر ہر صاحب صاحب صاحب عقل بندے پر ضروری ہے کہ یار یہ تو بالکل شاہد شاہد شاہد صادق ہے بالکل سچا گواہ ہے جو کچھ کہہ رہا ہے آنکھوں دیکھی کہانی بیان کر رہا ہے کہتا ہے بدترین اقسام میں سے ایک ہے لیکن یہاں پر تمبی کرتا چلوں ان سکولیوں کی تعلیم کا حال دیکھیں ہاں جی جو پھولے نہیں سماتے اور مولویوں کے متعلق ہمیشہ تانا دنی کرتے ہیں یہ جاہل ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہے فلان نہیں ہے یہ بھڑوا جو ہے یہ ریحان تارک یہ جب بولتا ہے تو اقسام کو پڑھ رہا ہے اقسام یہ آپ سن سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کے چینل پر اس کا بیان موجود ہے اقسام کو کیا کہتا ہے اقسام کہتا ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو اساتذہ پروفیسر ماسٹر کیا کہتے ہیں مرکب کو مرکب اور مفرد کو مفرد ہیں چلو خیر الفاظ پر کیا گرفت کریں جن کے معانی ملعون ہوں ہم آگے آگے آگے کہہ رہا ہے یہی ہم آئے روز پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں آئے روز آئے روز ہم آئے روز روزانہ کی بات ہے اور سکولوں میں بھیجنے والے ماں باپ اپنی اولاد کو بھیجنے والے تباہ کرنے والے ملعون ذرا غور سے سن کیا کہہ رہا ہے یہ ہم آئے روز پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں چھوٹی میں نہیں جو آخری ادارے ہیں سمجھو جہاں پر جہاں پر کیا کہیں دینی اداروں میں دستار بندی ہوتی ہے کیا ہاں، اور میرے خیال میں وہاں جو تمام ہوتا ہے اس کی شلوار کشائی ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے تو جہاں شلوار کشائی آخری ہوتی ہے وہاں کے متعلق کہہ رہا ہے ہم آئے روز پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز میں طالبات کو ہراساں کرنا ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنا منشیات کے استعمال کی خبریں سنتے ہیں نشہ بھی چلتا ہے زنا بھی چلتا ہے فلمیں بھی بنتی ہیں اور پھر بلیک میل کا لفظ بول رہا ہے لاکھ لانت ہے اس کے بھونکنے پر اس کو شرم نہیں آتی بلیک میل کا تو مانا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں رکھ کر کسی کو ہے جی برے کام میں لگایا گیا اور اس کو پتہ نہیں چل رہا لاکھ لانت ہے ہے جی عورت جناب کے اندر جب جاتی ہے جناب میں مبتلا ہوتی ہے تو بغیرت اس کی رضامندی ہوتی ہے رضامندی کے بغیر تو جنا نہیں ہوتا وہ شور ڈال سکتی ہے تو بلیک میل تو ایمان کیا کس نے بلیک میل کیا لیکن یہ جان بوجھ کر ایسے لفظ بولتے ہیں تاکہ لوگ مطمئن بھئی بھائی نہیں نہیں وہ لوگ اچھے ہیں بس ان میں سے چند لوگ ایسے نکلے جنہوں نے بچوں کو گمراہ کر لیا بلیک میل کر لیا سمجھ نہیں آ رہی ہاں، کتے آگے ان کی حقیقت میں کھولتا ہوں یہ بلیک میل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ وہ خبریں ہیں آگے لکھ رہا ہے یہ وہ خبریں ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں ہو ہو کہتا ہے آئے دن خبریں بڑی بڑی یونیورسٹی کی ایسی آتی رہتی ہیں اور یہ بھی وہ ہیں جو صرف رپورٹ یعنی کیا مطلب منظر عام پہ آ جاتی ہیں جو منظر عام پہ نہیں ہوتی جو واقعات منظر عام پہ نہیں آتے اور چھپے ہوتے رہتے ہیں وہ تو آپ خود کہہ رہا ہے سنے وہ خود کہہ رہا ہے یہ وہ خبریں ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں لیکن ایسے انگنت واقعات روز رونما ہو رہے ہیں جو رپورٹ نہیں ہو پاتے اور تب جاتے ہیں اب خود سوچ لیجئے ان والدین کو جن کے دل کے اندر اگر تھوڑا سا ضمیر ہے تھوڑا سا کچھ ضمیر ہے ان والدین کے متعلق یہ میں بات تنبیہ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے ان گنت واقعات رونما ہوتے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہو پاتے اور تب جاتے ہیں ان گنت کے لفظ پر ان بے غیرتوں سے میں پوچھتا ہوں بےغیر تو دلے بڑوے ان گنت کے لفظ پر غور تو کرو یعنی اتنے لانتی واقعات جو اسلامیہ یونیورسٹی میں ہوا اس جیسے اتنے لانتی واقعات ہیں کہ گنے نہیں جاتے شمار سے باہر ہیں لیکن لاکھ لانت اس قوم پر جس کا ہاضمہ اتنا ہے کہ ساری لانت اور کفر اور بےغیرتی اور اپنی عزت دری کے تمام تر واقعات کو ہضم کر کے کیسے خشک ہو کر اور جناب بشاش ہو کر بےغیرت بیٹھا ہوا ہے جب بھی نظر ڈالو گے اس قوم پر یہ نظر آئے گی تمہیں کہ جناب یہ ترقی اور خوشیوں کی آخری ہے حدوں کو چھو چکی ہے لاکھ لانت ہے ایسے لوگوں پر جن کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا کہ اپنی بےزتی میں بھی خوش ہوتے ہیں آگے آگے سنیے آگے وجہ لکھتا ہے کہ سکولوں یونیورسٹیوں کے ایسے واقعات دب کیوں جاتے ہیں ہوتے تو انگنت ہیں منظر عام پر کوئی آتا ہے باقی کیوں دب جاتے ہیں ایسے واقعات کی اکثریت سرکاری یونیورسٹیز کے متعلق ہوتی ہیں جنہیں سرکاری یونیورسٹیاں نے جہاں پر لوگ کوشش کرتے ہیں یہاں پر بھیجیں تاکہ ڈگری یہاں سے حاصل ہو اور نوکری جلدی سے مل جائے تو اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہاں سرکاری یونیورسٹیز میں ایسے واقعات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کے اساتذہ اور ملازمین کو مضبوط تحفظ حاصل ہوتا ہے سنو وہاں کے اساتذہ اور ملازمین کو ایسی بہن یکیوں کے لیے ایسی ماں یکیوں کے لیے ایسی بدکاریوں لانتوں کے لیے ایسے کفر پلیتی کے لیے مضبوط تحفظ حکومت کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اس لیے وہ بے دھڑگ ایسے مکرو دھندے سر انجام دیتے ہیں میرے دوستوں میرے دوستوں جو اس واقعے میں نام گنوایا گئے ابو بکر ہے محمد سرور ہے اس سے ڈیڑھ کلو چرس برامد ہوئی ہے ایک اکینا زینب بتائی گئی ہے اس سے سو گرام ہیرو برامد ہوئی ہے ایک جابر شاہ بتایا گیا ہے ایک اجاز شاہ بتایا گیا ہے یہ دو سید ہیں جو اتنا بڑی خدمت پر معمور ہیں جی اور اپنے میرے خیال میں حسن حسینی ہونے کا دعویٰ بھی ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے سید اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تبصرہ بعد میں ہوگا یہ صرف مختصر سا تعارف ہے تمام ملزمان نے اعتراف کیا کہ یہ تمام منشیات یونیورسٹی میں فروخت کی جاتی تھی اور یہ دھندا کئی برس سے چل رہا ہے طالبات کی ویڈیوز تصاویر کی تصدیق ہونے کے بعد بھی ابھی تک اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے باضابطہ موقف جاری نہیں کیا لیکن پر اسرار بلکہ پر اسرار خاموشی اختیار کی جا رہی ہے ایسی خاموشی ہمیشہ ایسے واقعات میں اختیار کی جاتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کے پنجاب وہ اسلامی یونیورسٹی کا سارا عملہ جو ہے وہ ساری یونیورسٹی کے ذمہ دار خدا وندان جو ہے وہ چپ خاموش ہو گئے ہیں کیوں خاموش ہو گئے وہ کہتا ہے ایسے ہی ہمیشہ ہوتا ہے کیوں کہ خاموش ہو جاؤ اپنی حکومت ہے اپنا ہی سارا کچھ ہے تو یہ کروانے والے بھی وہی ہے سب کچھ کروانے والے وہی ہیں کرنے والے بھی وہی ہیں سمجھو تو جب کرنے کروانے والے سب وہی ہیں تو تھوڑی دیر تک یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا چپ دب بدنام تو کیا جاتا ہے دین کو بدنام کیا جاتا ہے ان بڑوں کو کون بدنام کرے ان کو بدنام کریں گے تو یہودیت کی تعلیم بدنام ہوگی یہودیت کی تعلیم بدنام ہوگی تو یہودی بدنام ہوگا یہودی بدنام ہوگا تو یہودیت سے رشتہ تعلق کاٹنا پڑے گا حکومت ختم ان کی کرنی پڑے گی عوام ہمارے خلاف ہو جائیں گے عوام ہمارے سارے نظام کے مخالف ہو جائیں گے جب مخالف ہو جائیں گے تو پھر تو عوام اور حکومت کے آپس میں بن جائے گی کیا کریں گے لہٰذا کچھ خبوش اس کو اچھالنا نہیں ہے خود بخود دب جائے گا اور ایسے واقعات دبتے رہتے ہیں ادھر دیکھیں اسی میں یہ بھی موجود ہے وہ میرے بھائیو یہ کہہ رہا ہے بعد میں یونیورسٹی کی آ, ساخ خراب ہونے کا بہانہ بنا کر اور متاثرین پر دباؤ ڈال کے مقدمے کو سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے ایسے واقعات تقریباً روزانہ کی بنیاد رپورٹ ہو رہے ہیں بتاؤ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایسے کاموں کو ہمیشہ دباتی ہیں تو کس طرح دباتی ہیں کیا کرتی ہیں ادھر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں متاثرین پر دباؤ ڈال دو بچوں پر تیری بیٹی کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا چپ کر لے بس ٹھیک ہے مقدمہ اٹھایا سرد خانے میں ڈال دیا روزانہ ہونے والے واقعات تمام چھپا دیے گئے میرا بھائی توجہ ذرا آگے کہہ رہا ہے یہ خواجہ آصف تو ہے خواجہ آصف کون ہے وہ مجرم لیگ کا کیا ہے وہ مجرم لیگ کا کوئی وزیر ہے تو اس نے کہا ہے ہمارا تعلیمی نظام مافیا کے نرغے میں ہے ہمارا حکومت کا ایک ذمہ دار وزیر کہہ رہا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کس کے نرغے میں ہے مافیا یعنی مجرموں کا گروہ اب سوال یہ ہے کہ تعلیمی نظام مجرموں کے گروہ کے نرگے میں ہے وہ مجرموں کا گروہ تمہیں معلوم ہے یا نہیں اگر معلوم ہے تو نرگے میں رہا کیوں ان کو پکڑا کیوں نہیں ختم کیوں نہیں کیا معلوم نہیں تو لانت ہے تمہاری حکومت پر تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تعلیمی اداروں میں اور اگر معلوم نہیں تو کہہ کیوں رہے ہو مافیا کے نرگے میں آئے یہ تو علم ہے بھائی تم دوسروں کو خبر دے رہے ہو تو خبر ہمیشہ علم کے بعد ہوتی ہے تو معلوم ہے تمہیں علم ہے علم ہونے کے بعد نرگے سے چھڑایا کیوں نہیں لیکن حقیقت میں بتاتا ہوں یہ الپنے الفاظ میں جو منافقت کر جاتے ہیں منافقت ساری کھول کے میں جناب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں توجہ ہے میرے بھائیوں اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں توجہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا جو عام تاثر ہے ایسے واقعات سننے کے بعد جو لوگوں کے خیالات بنائے جاتے ہیں یا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اور یہ بات یہ ہے وہ تعلیم ہے ادارے نور ہیں روشنی کا گھر ہے لیکن بدقسمتی سے کچھ بندے غلط بھی تو آخر ہوتے ہیں تو غلط جو آ جاتے ہیں تو ان سے یہ برائی واقع ہوتی ہے ورنہ وہاں کا ماحول معاشرہ نظام تعلیم یہ وہ سارا کچھ تو پاکیزہ ہے وہ تو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے اب میرے دوستو میں بس اسی پر آپ کی آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر آپ کی تمبی چاہتا ہوں کہ ایسا عملے کے بعد افراد کی طرف سے ہوتا ہے یا یہ سارا کچھ تعلیم کا حصہ ہے بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات یہ سارے کفریات یہ سارے جرائم سکھانا پڑھانا تعلیم کا حصہ ہے نصاب میں داخل ہے تعلیم کی غرض و غائط میں شامل ہے یا یہ عملے کے بعد افراد کا قصور ہے بس یہ نقطہ سمجھانا ہے لوگوں کا عام خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ عملے کے بعد افراد کا قصور ہے نہ تعلیم کا قصور ہے نہ ماحول کا قصور ہے میں یہاں مختصر پہلے بتاؤں کہ تعلیم کے عناصر اجزاء اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں کون سی چیزیں ملتی ہیں تو تعلیم بنتی ہے سب سے پہلے غرض و غائب تعلیم کی ایک غرض و گایت ہوتی ہے اچھی تعلیم غرض و وغیرہ اچھی تو تعلیم اچھی ہوگی غرض و وغیرہ بری تو تعلیم بری ہوگی دوسرے نمبر پہ نصاب ہوتا ہے نصاب کتابوں کے خاص ترتیب دادا مجموعے کو کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ عملہ ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ ماحول ہوتا ہے یہ چار تعلیم کے عناصر ہیں بات سمجھنا اب دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ سکول کی تعلیم کی غرض و غائب کیا رکھی گئی وہ ان سکولوں کی ان مردود شیاتین کی کتابوں کو دیکھیں آپ کو یہ جملہ لارڈ میکالے کا کئی کتابوں میں نظر آئے گا کہ تعلیم سے ہمارا مقصد ایسی کھیت تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل میں تو ہندوستانی ہوں لیکن فکر و عمل میں انگریز ہوں تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دیں آپ خود سمجھتے ہیں یہ و غائب اس کا معنی مطلب کیا بنتا ہے فکر و عمل میں انگریز فکر عقیدہ نظریہ فکر ایک چیز ہے الفاظ کا فرق ہے فکر و عمل کہہ رہا ہے انگریزوں کی فکر بات سمجھنا انگریزوں کی فکر عقیدے نظریے میں خدا رسول جنت دوزخ اخلاق غیرت جتنے جتنے کہ وہ ہیں ان کے عقیدے میں ان کے نظریے میں سب سے بڑی لانت کفر کی ان کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے جب وہ کہہ رہے ہیں فکر میں تو اس کا مطلب ہے کافر بنانا چاہتے ہیں ڈلہ بنانا چاہتے ہیں جس طرح وہ ماں ماں چود ہے ماں کے ساتھ جنا کرتے ہیں ٹبر چود ہیں بلکہ ہر چیز چود ہے بہن چود تو یہ فکر ان کے اندر موجود ہے وہ فکر منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آگے عمل ہر گندا عمل ان کے اندر موجود ہے اسلامی یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور جو ہے یا پنجاب یونیورسٹی ہے یا کوئی ہے اس کے اندر جو یہ ہزاروں لاکھوں واقعات عام پہ آتے ہیں جو نہیں آتے جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ سارے واقعات یہ انہی لوگوں کے اعمال ہیں جو منتقل ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اپنی فکر ان کو دیں اپنا عمل بہن یقین کو دیں تو اس سے تو آپ کو غرض وغیرہ صاحب معلوم ہو گئی اگلا یہ دیکھ کر کیا کرنا چاہتے ہیں حکومت چلانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کا مقصد حکومت چلانا ہے لیکن یہ فکر و عمل اپنا دینا یہ ان کی مجبوری کیوں ہے کیونکہ ان کا نظام کفر کا ہے بگڑتی کا ہے ظلم کا ہے لانت کا ہے اس کو چلانے کے لیے کوئی منافق کافر اور بغیرت کافر اور بغیرت ذہن چاہیے مومن اور غیرت مند ذہن کبھی کافر کی غلامی نہیں کر سکتا اور کافر کے نظام کو نہیں چلا سکتا محال ہے مومن سے مومن جان تو دے سکتا ہے کافر کے نظام کو چلانا کیا دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر سکتا مومن یہی وجہ ہے ہر نبی رسول کافروں کے نظام کے ساتھ لڑتے رہے کافروں کے نظام کے نوکر انہوں نے تیار نہیں کیے کافروں کے نظام کے مخالف تیار کیے کافروں کے نظام کے ملازم تیار نہیں کیے جب ہر نبی مخالف تیار کرتا رہا تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کافر کے نظام کے موافق ہو سک ہوگا یا مخالف ہوگا اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اور وہ بڑوا کہہ رہا ہے کہتا ہے ہمارا سکول طالب یہ تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ فکر و عمل میں انگریز تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام دیں معلوم ہوا یا و وغیرہ کیا ہوئی کافر اور منافق تیار کر کافر اور بغیرت منافق اور بغیرت تیار کر کے انگریزوں کی حکومت چلانا یہ غرض و غائب ہے یہ غرض و غائب اتنا بڑی ملون ہے کہ اس کا نتیجہ یہ سارے جو کچھ واقعات یہ اسلامی یونیورسٹی وغیرہ کے ہیں اس طرح کے واقعات لازمی نتیجہ ہے منطقی نتیجہ ہے ایسی غرض و غائب کر کے ٹھیک ہے اور دوسرا پوچھ لیتے ہیں سر سید سے جس کو سر سید کہتی دنیا وہ بھی کہہ رہا ہے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے تو مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے وہ دینے والے یہ سب سے پہلے تعلیم کو لینے والا یہ دونوں آپ کو بتا رہے ہیں غرض و وغیرہ کیا ہے خدا رہے نہ رہے دین رہے نہ رہے پیٹ بھرنا چاہیے تو پھر ان بڑبوں سے میں پوچھتا ہوں ایسے واقعات پر روتے کیوں ہو ایسے واقعات کو اچھالتے کیوں ہو ابھارتے کیوں ہو کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو مقصد ہی پیٹ بھرنا ہے تو جتنا زنا چکلا بدماشی ہوگی جتنا ایسے سیکس کی فلمیں وغیرہ یہ بنائیں گے تو پیٹ تو خوب بھرے گا تو حرام زادے پیٹ بھرنے کا کام جو سر سید نے دیا تھا وہ تو اس سے ہو رہا ہے تو اس کو برائی سمجھنا اچھالنا کیا مانا کیوں اچھال رہا میں آگے بتاتا ہوں تم کیوں اچھالتے اب آپ بات بعد میں دکھا سمجھ نہیں آ رہی بات کی اب دوسرا ہے نصاب نصاب نصاب کی ایک بات سناتا ہوں وہ خدا کے بندے نصاب کے ساتھ یہ ساری دنیا میرے ساتھ بیٹھ کر نصاب پر کلام کرے میں ان کے نصاب کو ان کے نصاب کو دنیا کائنات جب سے بنی ہے جب سے کائنات بنی ہے جب سے کائنات بنی ہے اس وقت زمانہ ماضی کے جتنے نصاب ہوئے ہیں گندے تمام گندے نصابوں کا اگر بادشاہ بڑا گندا ترین نصاب اس کو ثابت نہ کروں میں دار میں ایک ہی موٹی سے مثال پیش کرتا ہوں ادھر دیکھو یہ جی اسلامی یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی یہ ہو گیا لڑکا پکڑا گیا ماسٹر پکڑا فلاں لف لانا تھے تمہارے اوپر پکڑے پکڑے جانے کی یہاں پر کیا بات کرتے ہو پہلے تعلیم تو دیکھو کیا ہے سنو یہ میرے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے یہ ہے کاسٹ کام COMSATS COMSATS university Islamabad وہاں کا یہ پرچہ ہے یہ پرچے میں کیا لکھا ہوا ہے جولی اور مارک بھائی اور بہن ہیں وہ کالج سے گرمیوں کی چھٹیوں میں فرانس میں ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں ایک رات وہ ساحل سمندر کے قریب ایک کیبن میں اکیلے رہ رہے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر وہ محبت کرنے کی کوشش کریں تو یہ دلچسپ اور مزہ آئے گا کم از کم یہ ان میں سے ہر ٹھیک کے لیے لکھے میں کم از کم یہ ان میں سے ہر ایک کے لیے نیا ایک نیا تجربہ ہوگا جولی پہلے سے جولی پہلے سے پیدائش پر قابو پانے کی جولی پہلے سے ہی پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں لے رہی تھی اور مارک کنڈوم بھی استعمال کرتا ہے یہ اسلام آباد کی جہاں پر اسلام آباد ہے یونیورسٹی کا ایک پرچہ ہے یونیورسٹی کا نام بتایا کام سیٹس پھر نیچے لکھا ہوا ہے اس کے متعلق بتائیں آپ کیا خیال رکھتے ہیں آپ اس کی چند مثالیں پیش کریں چند مثالیں پیش کریں یعنی کیا مطلب بہن اور بھائی آپس میں ساحل سمندر کنارے پر جاتے ہیں اور پھر آپس میں زنا بدکاری محبت کرنے کا شوق رکھتے ہیں کیبن میں ایک اکیلے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ زنا بدکاری کریں بہن بھائی اور پھر جناب جو بہن ہے وہ حمل ضائع کرنے کی گولیاں استعمال کرتی ہے اور جو بھائی ہے وہ پیکٹ ہوتا ہے کیا وہ ساتھی پیکٹ وہ استعمال کرتا ہے ہاں جی کابو فلاں تو اب تم مثالیں پیش کرو تو ظاہر بات ہے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ مثالیں اپنے گھر کی پیش کریں گے کوشش کریں گے کہ یار مثال دینی ہے تو میں کہوں گا کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے میری میری بہن اور میرا بھائی جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں جب چاہتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور لاکھ لانت ہے حرام زادو تم پر جب نصاب ہی تمہارا ایسا ہے تو یہ کیا اچھال رہے ہو کیا بتا رہے ہو کہ یونیورسٹی میں یوں ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے آگے چلتا ہوں میرے بھائیوں عملہ عملہ سب سے بڑا عملہ سکول کا پہلا عملہ کون تھا انگریز تھے ایسے وہ تو اپنی ماں چوتتے ہیں تو عملہ کتنا پاکیزہ ہوا آگے آ گیا ماحول ماحول تو پھر بیان ہی نہیں ہو سکتا سمجھ نہیں آ رہی کے میرے بھائیوں یہ سارا کچھ جو کچھ یہ کمینے مکار ایجنسیوں کے کتے ایجنسیوں کے اشارے پر ایسی خبریں اڑتے ہیں میں ان کا مقصد بتاتا ہوں تعلیم تو ہے ہی کفر یہودیت پلیتی ہر بجنا ہر برائی لا, دینیت کے لیے تو یہ واقعات منظر عام آپ پر کیوں کبھی کشاد و نادر آ جاتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ایسا یوں اس وجہ سے کیا جاتا ہے تب سمجھنا کہ دو مقصد ہے ایک تو لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ معاشرے کے لوگ ایسے واقعات کو برا سمجھ کر تعلیم سے روگردان ہوتے ہیں تعلیم سے منہ پھیرتے ہیں یا نہیں پھیرتے کیا تاثرات ہوتے ہیں لوگوں کے تاکہ پھر سے پوری کوشش اور محنت کے ساتھ ذہن بدلے جائیں حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے یورپ ملکوں کی طرح بیٹے کی ماں کتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ماں کا بیٹا گدھی کے ساتھ جڑا ہوا ہے دادا پوتے کے ساتھ پوتا دادے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کوئی اعتراض نہ کرے سب معمول کے مطابق سمجھتے رہے اور گھومتے پھرتے رہے ملا بھی پیر بھی سب ایسے کرتے رہے کسی کو کچھ برا نہ لگے وہ ہدف وہ مقصود وہ منزل حاصل کرنے کے لیے مزید طریقہ کار اپنائے جائیں سب سے پہلا مقصد خنزیروں کا کیا ہوتا ہے ایسی افواہیں اڑانے سے لوگوں کے ذہنوں کو آزمانا ادھر دیکھو یہی جو واقعہ اس کے اندر یہ رہا نہیں بھوک رہا ہے پتہ نہیں دوسرے بھوک رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شکایات پولیس کہتی ہے عوام کی طرف سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں آئی سمجھ لی جن کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا کوئی شکایت نہیں ہے کیا شکایت ہے دوسروں کی شکایت نہیں آئی وہ یہ کہنے نہیں آئے کہ یہ کیا ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں کون کا ہے کہنے کے لیے کیوں ہے ان سب کو پتا تو ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے اسی شوق اور اسی ترقی اس کو ترقی سمجھ کر اس کو تہذیب سمجھ کر اس کو انجوائے سمجھ کر تو بچے بھیجتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں مزید آگے بیان کرتا ہوں ایک مقصد ان کا کیا ہے لوگوں کے ذہنوں کو آزمانا میں مثال دیتا ہوں چور جانا جاتا ہے کسی گھر میں تو روڑا کیوں پھینکتا ہے روڑا اس وجہ سے نہیں پھینکتا کہ جو جاگ جائیں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے آزمانا چاہتا ہے جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں روڑا پھینکتا ہے یہ کتے کے بچے اسی طرح کرتے ہیں یہ روڑا پھینکتے ہیں ایسے واقعے کو منظر عام پر لا کر تاکہ لوگ جا... دیکھیں لوگوں کو جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں ایک مقصد یہ ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مطمئن رکھے کہ یہاں کبھی کبھی کوئی واقعہ برے بندوں سے آتا ہے ورنہ تعلیم بھی صاف ہے باقی سب کچھ صاف ہے جبکہ اس کی صفائی کی ایک مثال آپ نے دیکھ لی کہ لڑکوں سے پوچھا جا رہا ہے بہن بھائی جنا کر رہے ہیں طریقہ کار یہ ہے بتایا جا رہا ہے بہن اگر بھائی آپس میں مل جائیں تو طریقہ یہ ہے پاگلوں پاگل نہ بننا لڑکی کے پاس گولیاں ہونی چاہیے حمل گرانے کی اور لڑکے کے پاس کنڈوم ہونا چاہیے ساتھی پیکٹ پھر جمع ہو جاؤ اور جمع ہونے کے لیے کہاں جگہ بتائی ساحل سمندر ادھر ادھر سیر سپاٹے کے لیے ہے ہاں جی یہ نرن کگن جا رہا ہے کافلا یہ فلاں جا رہا ہے لاکھ لانت ہے ایسے حرامیوں پر یہ دیکھو خود بخود اپنا سارا کچھ یہ خود ظاہر کر رہے ہیں بات ہی سمجھ آ رہی تو یہ کیا مقصد ہے ان کا کیا مقصد ہے ان کا پہلا مقصد کیا تھا لوگوں کو آزمانا دوسرا مقصد کیا ہے لوگوں کو مطمئن رکھنا کیا یہاں پر میں ایک مثال سمجھاتا ہوں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے بتائیے کبا ہوتا ہے کبا کبے کی فطرت ٹٹی کھانا ہے یا کچھ اور ہے بولو ٹٹی کھانا اس کی فطرت ہے یا نہیں لیکن کبے کو ٹٹی اگر نہیں مل رہی فرض کرو ٹٹی نہیں مل رہی وہ دانے کھا رہا ہے کوئی اور چیزیں کھڑا کے کھا رہا ہے آپ دیکھ کر کہیں یہ کبا بہت پرہیزگار ہے تو آپ جیسا ملون نہیں ہوگا آپ جیسا پاگل کوئی نہیں ہوگا بھائی اگر وہ کھا رہا ہے دانے تو کسی وجہ سے کھا رہا ہے ٹٹی کھانا تو اس کی طبیعت میں ہے تو وہ آخر نکل گئی اقبال فرما گئے توجہ ذرا اقبال فرما گئے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی دیکھو تعلیم کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں لاکھ لانت ہے ان حرامیوں پر جو کہیں فلا بندہ یہ برا ہے وہاں کر سکول کا لاکھ لانت ہے کتے یہ کبے ہیں ان کی فطرت ہی غلازت ہے کیونکہ ان کی تعلیم تعلیم غلازت ہے سراسر کیا کہہ رہے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ یہ ظریفانہ ہے حقیقت سمجھ توجہ ذرا ظریفانہ ظریفانہ مذاق کے طور پر ہوتا ہے اقبال و مزہ کے طور پر بول رہے ہیں کیا کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ رہے ہیں انگریزی جس طرح میں ہاتھ اٹھا کر اپنا منہ بنا رہا ہوں اسی طرح سمجھو اقبال کہہ رہے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لکھا ہم نے فلا گرا رمیش مغربی ہے مد نظر وز مشرق کو جانتے ہیں گنا یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سیل پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ او انکرو بڑوے اینکرو اور بڑوے حکوم بڑوے حق انگریزی کتے اور بڑوے انگریزی آڈروں کے پابند لوگوں اقبال کیا کہہ رہے ہیں جن کو مصور پاکستان کہتے ہو شرم کرو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ انگریزی جو پڑھ رہی ہیں نا لڑکیاں یہ ڈراما کیا دکھائے گا سین یہ تو جب پردہ اٹھے گا فلم ہوتی ہے نا فلم تو وہ سکرین ہے نا سکرین سکرین کے آگے پردہ ہوتا ہے پردہ ہٹاتے ہیں تو پیچھے پھر سامنے آتا ہے ابھی کیا فلم چل رہی ہے تو اقبال فرماتے ہیں ابھی تو پردہ ہے نا مسلمان تھوڑے غیرت میں پردے میں جا رہے ہیں ابھی نئی نئی لڑکیاں جا رہی ہیں تو فرمایا جب آگے پردہ اٹھے گا فلم سامنے آئے گی پھر اسلامیہ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے فلاں یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے روزانہ کے کیا کیا واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں کم ہیں جو نئی رپورٹ ہوتے ہیں وہ لاکھوں ہیں سارا کچھ سامنے لوگوں کے آ جائے گا پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ لانت ہے ان ملاؤں پیروں پر جن دلوں کے سامنے یہ پردے بھی اٹھتے ہیں لیکن ملا جو ہے وہ پھر بھی کفر کو کفر کا پردہ ہے اپنی آنکھوں میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میں تو اسلام میں بیٹھا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے تعلیم ہے روشنی ہے نبی کی وراثت ہے تقسیم ہو رہی اللہ لانت تیرے پیدا ہونے پر تیرے بہنے پر تیرے مرنے پر تیرے اٹھنے پر چار حالات پر لانت ضروری ہے تجھے اتنا نظر نہیں آتا اب میرے دوست کو بات سمجھنا ذرا یہ اقبال کیا فرما رہے کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تعلیم کو ٹھہرا رہے نا لڑکیاں پڑھ رہے ہیں انگریزی یہی کہہ رہے ہیں نا یہ تو نہیں کہہ رہے کہ فلاں اس میں آئے فلاں شخص اس میں ہوگا برا اس کی وجہ سے ہے سکنڈل بن جائے گا اس کی وجہ سے بلیک میل ہو جائے گا بلیک میل کتی کے بچے حرام زیادہ کیوں ایسے کمینے الفاظ بولتے ہو چکر باندھو کنزیرو لیکن میں یہاں پر سنیے اللہ اکبر نام ہے اس کا کیا ہے اسلامیہ یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی تھی اس کا نام تھا مسلم یونیورسٹی تو اکبر اللہ نے مسلم یونیورسٹی کے حالات دیکھے کچھ دیکھنے کے بعد فرمایا دین کی الفت لڑکوں کو دیکھ کر فرمایا دین کی الفت اگر ان کے دل سے یوں مٹی دین کی الفت اگر ان کے دل سے یوں مٹی مسلم اٹھ جائیں گے رہ جائے گی یونیورسٹی اکبر نے فرمایا جس طرح یہ تعلیم مسلمانوں کے دل کو اسلام کا باغی بنا رہی ہے باغی اگر یہ بغاوت اسی طرح چلتی رہی تو مسلم اٹھ جائیں گے یعنی دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے لیکن یہ مسلم یونیورسٹی رہ جائے گی لاکھ لانت ہے ایسے لوگوں کی محنتوں پر جن لوگوں نے محنتیں کی اسلام اور مسلم کو ختم کرنے کے لیے اور یونیورسٹی رکھنے کے لیے اکبر الہ آبادی نے ایسے ہی اسلامیہ یونیورسٹی کے نام سن کر غزالی پبلک سکول ہے فلاں فلاں جتنے اسلامی نام ہے سب جگہ آپ کو کفر کے تمام مقامات محلہ ہے جی تمام شاعر کفر پر اسلامی جو نام نظر آتے ہیں آپ کو اس فطرے کو بھی اکبر الہبادی نے اپنے لفظوں میں کیا کمال الفاظ کے ساتھ کھول دیا آپ فرماتے ہیں کفر ہے مانا میں تیرے سکولی اے سکولی کفر ہے مانا میں تیرے لفظ ہے اسلام کا کیسی عجیب بات ہے کہ لفظ تو اسلام کا بولتا ہے لیکن کتے تو نے اسلام کے لفظ کا مانا کفر رکھا ہوا ہے لفظ ہے کفر ہے مانا میں تیرے کفر ہے مانا میں تیرے لفظ ہے اسلام کا نفس نے ایک ہیلا نفس نے ایک ہیلا پایا ہے خدا کے نام کا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے نفس نے ایک ہیلا پایا ہے خدا کے نام کا یہ اسلام آباد ہے یہ فلان ہو رہا ہے یہ فلان ہو رہا ہے یہ اسلامیہ ایسے اسلامیہ ایسے وہ کہہ رہا ہے لانتی یہ تیرے کمینے نفس نے کفر کو اسلام کے ساتھ چھپا کر خدا کے نام کو اپنے کفر اور اپنی دنیا اپنی شہبت اپنی لانت کو حاصل کرنے کے لیے بہانہ بنا رکھا ہے ہیلا بنا رکھا ہے خدا کے نام کے ساتھ منافقت کفر کر رہا ہے خدا کا نام استعمال کرتا ہے اور کام سارے کفر کا کرتا ہے ایک اور مقام پر بل بولے تو فرمایا یہ سکولیوں کی اگر جو مقاصد میں سب سے آخری کیا ہے جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے جو چاہیے وہ کیجئے ماسٹر پروفیسر یہ بھروے سبق دے رہے ہیں بچوں کو کیا اکبر نوازی فرما رہے ہیں جو چاہیے وہ کیجئے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے اسلامیہ یونیورسٹی ہے ستر ہزار لڑکی اب بات میری سمجھ یہ واقعہ سامنے آیا آیا نا ستر ہزار لڑکا ہے پینتیس ہزار لڑکی ہے وہاں پر جس طرح یہ بتا رہے ہیں اور میں سید زادیاں کتنا ہے شریف دادیاں کتنا ہے خان زادیاں کتنا ہے وہ گنتے رہے نا ہر قوم کی ہوگی ہر نسل کی ہوگی لانت پڑی ہوئی ہے ایسی ہر نسل کی ہوگی بات سمجھنا اور جو یہ کام کرنے والے ہیں وہ دو سید ہیں ایک کا نام کیا ہے اجاز شاہ دوسرے کا کیا ہے جابر شاہ بولو بولو بولو بولو یہ چیف سیکیورٹی آفیسر ہے لانتی کام جو حفاظت کرے جو حفاظت کے لیے مقرر ہے وہ سب سے بڑا حفاظت کا عزت کا ڈاکو ہے سید ہے یہاں پر میں ایک تو تبصرہ کروں گا سکولی سیدوں پر سکولی سید ہو تمہیں سید کہنا جائز ہے پہلے مجھے اس بات کا سوال دو جواب دو تم یہودیت اور کفر کے غلام اور محافظ ہو یہ ایک تمہارا ہے جو اتنا بڑا دھندا چلا رہا ہے سیکیورٹی چیف ہو کر زنا بدکاری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 پاکستان کا مصور گستاخ اہل بیت ہے تو تمہارا پاکستانی اہل باتوں کا بتاؤ کیا ہے اقبال کہہ رہا ہے کتے اگر کوئی سید کنویں میں جا رہا ہے کنویں میں مر جا رہا ہے اندھے کنویں میں گرنے جا رہا ہے جو اس کا ہاتھ چومتے ہوئے ساتھ جائے گا وہ بڑوا گستاخ اور بے ادب اور ملعون اور دشمن ہوگا اور اگر کوئی سید اندھے کنویں میں جا رہا ہے اس کے پیچھے کپڑے کو پکڑ کر کھینچ کر کوئی الٹا پھینک دیتا ہے پیچھے تو اس کو گستاخ کہنے والا سید کا کوئی گستاخ کا بچہ ہوگا کوئی حرامی ہوگا کوئی حرام زیادہ ہوگا وہ کتے کا بچہ جو آل رسول کو کفر گستاخی شیطانی پلیتی زنا بدکاری تمام پلیدیوں سے بچانا چاہتا ہے دلے یہی اہل بیت کا دوست ہے یہی اہل دوست اہل بیت کا بادب ہے اور تیرے جیسا بہن چود ملا جو اہل بیت کی عزت لٹوانے کے لیے سکول میں بھیج رہا ہے دعوت دے رہا ہے اور پھر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر وہ کتے کا بچہ تڑ بٹ کے بیٹھ جاتا ہے ادھر دیکھو ایسے ہی گستاخ ہوتے ہیں بتائیں یہ واقعہ ہوا بات سمجھنا سچی بتانا یہ کتنا گلیز ترین واقعہ ہے کو کھانے والی ہے خنزیر جو ہمیں کہہ رہا ہے یزیدی ہے فلان ہے فلان ہے ان کتے کے بچوں سے کہو کتے کے بچے کبھی ادھر بھی بولے اب بولو بولو اسے ہاں کہو یہ تعلیم کفر ہے کہو یہ یہودیت ہے یہ لانت ہے یہ بغیرتی ہے یہ بڑوا پن ہے سنو بہاول پور یونیورسٹی کے ان لڑکیوں کو جا کر دیکھو ان سے سجل دادیاں کتنا نکلتی ہیں وہ کتے کے بچے تمہیں رسول کی حال کی عزت کی کوئی غیرت نہیں آتی بغیرت وہ بغیرت ملا دھلے تو نے صرف مردوں کا کھانا سیکھا ہے تو بھنڈ مراسی ہے جیسے بھنڈ تعریف کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے تم خدا رسول کی تعریف کرتے ہو بغیر صرف پیسہ کمانے کے لیے آل بیت کی تعریف کرتے ہو صرف پیسہ کمانے کے لیے لیکن چودھری سمجھ رہا ہوتا ہے جو پیسے دے رہا ہوتا ہے بھنڈ کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کتے کا بچہ مال پیسے کے لیے کر رہا ہے ورنہ یہ ادھر جاتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے مجھے تمہارا وہی حال ہے کتے کے بچے بولو حرام زیادہ اب کیا کرو گے ایک کی نہیں دو کی نہیں سینکڑوں ہزاروں کا کام لاکھوں کروڑوں لڑکے لڑکیاں یہی کام کر رہے ہیں اگلے کہہ رہے ہیں روزانہ کے واقعات رپورٹ یہ ہے جو نئی رپورٹ ہوتے وہ انگنت ہے تو چود ادھر نہیں بولتے تم وہ بغیر حرامی بولتے نہیں ہو اور کتے کے بچے کیا یہ حسین کا پیغام نہیں ہے وہ حرام زادہ وہ دلے چود بتا کیا یہودیت کے خلاف برائی کے خلاف کفر کے خلاف لادینیت کے خلاف بولنا حسین کا پیغام نہیں ہے رمزاد کیا حسین کا پیغام ایا شکار کے گھر میں نذرانے کھانا ہے حسین پاک کا پیغام تمہارے جیسے دلے تیار کرنا ہے میرے دوستو میں آخر میں حکومت سے کہتا ہوں بات سمجھو حکومت والے ہو تو میں بہت فکر رہتی ہے انسانوں کی تحفظ کی بہت فکر رہتی ہے تمہیں کس طرح تم انسانوں کے چوکی داروں کو انسانوں سے دور کرنا چاہتے ہو اور جن کو تم درندے کہہ رہے ہو مافیا کہہ رہے ہو جن کو انسانت انسانیت کے لیے ناپاک انصر پلیت فسادی بربادی کہتے ہو ان ملونوں کو مضبوط کرتے ہو پھیلاتے ہو دباتے ہو سب کچھ کرتے ہو تاکہ ان لوگوں کو کچھ ہونے نہ پائے میں پوچھتا ہوں مولویوں کے مدرسے تو چیک کرتے ہو ان کو تو چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سب کچھ تو منظر عام پہ آتا ہے تو ملونوں ادھر رخ نہیں کرتے یہی واقعہ ہے تو کہتے ہیں یونیورسٹی کی ساخ خراب ہوگی وہ لاکھ لانت ہے تم پر ابھی یونیورسٹی کی کوئی ساخ ہے کوئی یونیورسٹی کی ساخ ہے وہ لانت ہے تم پر جہاں پر یہ کچھ پڑھایا سکھایا جاتا ہے اس ملعون کی بھی کوئی ساخ ہے وہ لانت ہے تمہاری عزت پر سچ کہہ گئے ہیں حفیظ جالندری غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لانت کا خوشی سے بھول جاتا ہے وہ لانتیوں تمہارا یہ حال ہے کہ جو عزت ہے اس کو بےزتی سمجھتے ہو جو بے عزتی ہے اس کو عزت سمجھتے ہو جو دشمن ہے اس کو دوست سمجھتے ہو جو دوست ہے اس کو دشمن سمجھتے ہو اور کیوں یہ سمجھنا تمہاری مجبوری ہے کیوں کہ تم نے تو انہیں دشمنوں سے سبق سیکھا تعلیم تو انہیں دشمنوں کو پائی جن دشمنوں نے یہی کرنا تھا نبیوں کو دہشت گرد کہنا تھا کافروں کو امن پرست کہنا تھا تم ملعونوں نے وہاں سے سبق پایا اسی پر چل رہے ہو آئے دن کبھی چشتی کا مدرسہ دیکھو چشتی کا مدرسہ دیکھو لانت پڑی ہے تم پر چشتی کے مدرسے میں اللہ کے فضل سے نہ کوئی فساد آج تک ثابت ہوا نہ کوئی جرم ثابت ہوا نہ کوئی بدکاری ثابت ہوئی اور بے زمیرو تمہارے گھر میں لانت بدکاری کفر تمہارے ہر ادارے میں کفر بدکاری لانت ہر جرم ہر ظلم تمہارے گھر اداروں میں ہے لیکن تم نے قوم کو ایسا ملعون بنا لیا ہے کہ ان کے اندر مردے کو دیکھنے کے بعد مردہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھڑوے وہ بھڑوا خنزیر وہ خنازیر وہ خنازیر اینکروں وہ خنازیر سکولیوں تو وہ پولیس والے میں تم سے پوچھتا ہوں حکومت والے ڈنڈے والے اصلے والے تم سب سے پوچھتا ہوں تم تو کہہ رہے ہو کہ جناب یہ بس انسر انس یہ چند لوگ ایسے خراب ہوتے ہیں وہ کتے یہ خراب لوگ خراب ہوتے ہیں کہ تعلیم بہن چود ہے تمہاری یہ تمہاری تو تعلیم ماں چود ہے یہ دیکھو کیا ہے ہیلتھ فزیکل اینڈ ایجوکیشن گیارہویں جماعت کے طلباء طالبات یہ کس حال میں یہی جب پڑھاتے ہو بغیر بچے حرام زادے یہی سکھاتے پڑھاتے ہو تو پھر کہتے ہو وہاں پر زنا ہو گیا وہاں پر فلم بن گئی یہ تم نے فلم نہیں بنائی اپنی بہن کی یہ چڈا کیسے دکھا رہے ہو اپنی بہن کا چڈا یہ دیکھو تمہاری بہن کی شرم کا کس حال میں نظر آ رہی ہے بتاؤ میں ایک بات بتاتا ہوں مسلمانوں وہ کتا ایک بھوک رہا تھا اے آر وائی کے اندر بھوک رہا ہے ایک اعتراض کرتا ہے یہ لڑکیاں یہ ایسے کیوں کرتی ہیں تو دوسرا کہتا ہے مجبوری ہے بیچاروں کی کیسے مجبوری ہے ہے مجبوری یہ ہے اگلے کہتے ہیں نمبر نہیں دیں گے اگلے کہتے ہیں پاس نہیں کریں گے اگلے کہتے ہیں جاب نہیں دیں گے اگلے کہتے ہیں یہ کرو گے جب تو ہم جب جو کہہ رہے ہیں یہ کرو گے تو جاب مل جائے گی نمبر مل جائیں گے پاس ہو جائے گا تو اگلا کہتا ہے یار یہ ایسی مجبوری بھی بنتی ہے وہ کہتا ہے ہاں جس کی جس کا باپ والد والد نہیں ہے جس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے وہ بےچاری کیا کرے فلان یہ وہ اور کتے خنویروں سے میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا جواب میں بتاتا ہوں سب مسلمانوں کے انشاءاللہ ان تک دل دماغ تک کانوں تک پہنچ جائے گا سنو کیا بتا رہا ہوں میں ان خنزیروں کے پاس سب سے بڑا بہانہ لوگوں کی لڑکیوں کو پھنسانے کا یہی ہے وہ جی یتیمنی ہے وہ ایسی ہے اس کا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے اس کا شور مر گیا ہے یہ بیچاری کیا کرے نوکری نہ کرے تو کیا کرے سونا کتے آرام زادے خود کو مسلمان کہتا ہے اور باتیں کافروں کی یہاں سناتا ہے یہ عذر بہانے تو کافروں کے پاس ہیں یہ مسائل کافروں کے پاس ہیں مسلمانوں کے پاس ایسے مسائل نہیں ہوتے اب سنو میں مسئلہ بتاتا ہوں بتاؤں تمام فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کسی آدمی سے غلطی سے قتل ہو گیا کیا کہہ رہا ہوں جس کو قتل خطا کہتے ہیں مثلا گاڑی چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈرائیور غریب ہے اسلام کہتا ہے ایک سو اونٹ دیتا ہے مرنے والے خون باپ کتنا ایک سو اونٹ اس وقت کتنے کروڑ کا بنتا ہے آپ خود سوچو اب وہ غریب آدمی ہے کہاں سے دے اسلام کہتا ہے یہ جرمانہ اس پر سو اونٹ ادا کرے مقتول کے بارسو کو دے کہاں سے لیا گیا اب اسلام رحمت ہے آئے ہائے بتائیں اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے ادیت اللہ قلعہ اس قاتل کے رشتے دار دوست احباب جس دفتر میں کام کرتا ہے وہاں کے ساتھی جہاں تک اس کے تعلقات ہیں سب پر یہ پیسہ بانٹا جائے گا تقسیم کیا جائے گا وہ سارے ملی امداد کریں گے اور پھر یہ دیا ادا کرے گا وہ مسلمانوں اگر غریب ہو بے سہارا ہو اس سے قتل ہو جائے تو سب دوستوں خاندان قبیلے برادری کے افراد سے وصول کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیا جانے کا حکم ہے تو بتائیں جب کوئی بیٹی بی بی اس کا کوئی سہارا نہ ہو باپ نہیں رہا مثال کے طور پر بھائی نہیں کوئی سر پہ اس کو پالنے والا نہیں تو کیا اسلام کہے گا تو خود کباتی رہے اب اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے اس کو کہتا ہے نان و نفقہ کا نظام یہ نفقا کا مسائل ہے نفقات فقہ بیان کرتے ہیں اب فرد بنتا ہے کن کا سنو اب فرد بنتا ہے برادری کا رشتے داروں کا کہ تم جمع کرو پیسہ اور ان کو خرچہ دو گھر میں بٹھا کر اس سے بھی پہلے یہ بات میں اس سے پہلے اسلام کہتا ہے حکومت کا فرض ہے اس کا وظیفہ مقرر کرے کتے سکولیوں قوم کا پیسہ زیرو تم لوٹ کر کھا جاتے ہو تمہاری بدماشیاں گیا حرامیوں یارت کے اندر خربوں روپے کے پلازوں کی شکل میں نظر آتی ہیں کوئی کتا ہے زرداری کی طرح تو اس کا دبئی کے اندر بنا ہوا سمندر میں سب سے بڑا پلازا کھربوں کا وہ ایک ان لانتیوں کی بدترین مثالیں پیش کر رہا ہے تو دوسری طرف کہتے ہو اس کا کمانے والا کوئی نہیں کتے تم دفے ہو جاؤ اس قوم کی بچی کو کمانے کی ضرورت نہیں اسلام نے حضرت عمر نے فرمایا اگر کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پر پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا تو خنزیر کے بچوں جب بچیوں سے کسی بزرگ سے کسی معذور سے نفقہ کی طاقت منفی ہے مصروب ہے نہیں ہے اس کے پاس تو فرد بنتا ہے حاکم وظیفہ مقرر کرے تم کیونکہ انگریزی لانتی ہو صرف کھانا تمہارا کام ہے لوٹنا تمہارا کام ہے بدماشی کام ہے فرون بننا قارون کی دولت کمانا جمع کرنا تمہارا کام ہے اب لانتی تمہارا پھر فرد بنا دیا یہودی نے کہ لوگوں کی عزتوں کو لوٹو تو لوٹنے کے لیے تم نے بہانہ بنایا سکول میں آ دفتر میں آ سکول میں آ دفتر میں آ پھر کیا ہوا یہ دس بندے تجھے ادھر استعمال کریں گے دس ادھر استعمال کریں گے جب دسوں سے پاس ہو جائے گی تو پھر تو پاس ہے پھر تو لگ جائے گی لاکھ لانت ہے ایسے سارے نظام پر ایسے نظام کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں اس کو صرف تباہ و برباد ہونے کی بد دعا دو اس کے اصلاح کی نہ سوچنا جیسے ٹٹی کو دھونے سے پاک نہیں کیا جا سکتا فرنگی تعلیم کے نظام کو پاک نہیں کیا جا سکتا اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے اس کو صرف دنیا ہستی سے خدا تعالی مٹا دے بس ہم آمین کہہ سکتے دیکھو تو بڑوے بہن چوک کہتے ہیں یونیورسٹی کے عملے نے فلاں کر دیا وہ کتے کے بچے یہ کیا ہو رہا ہے تمہارا یہ پروفیسر لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے یہ پڑھا رہا ہے اس کو یہ ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں میرے خیال میں داخلہ جات کھولو صرف باپ قریب ہو گیا باقی تو ہے داخلہ یا دخلوں کا باب رہ گیا باقی سارا کچھ ہو گیا بہن چودو تم کہتے ہو کہ ادھر یہ ہو رہا ہے ادھر یہ ہو رہا ہے خبردار افکار جوانوں کے جلی ہوں کے خفی ہوں چھپتے نہیں مرد کلندر کی نظر سے ہاں؟ تم جیسے بندروں کی جو باتیں ہیں نا جس کو تم سمجھتے ہو بہت عقل بہت دانش بہت دانائی بہت سیاح پن فلان اللہ کے فضل سے یہ ہمارے سندر میں پھرتے ہوئے کتے نہیں ہیں اور کتوں کے پاؤں میں رودا رودا جاتا ہے سب کو ہاں یہ پاؤں میں روندا جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے میرے دوستو خبردار ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا یہ سراسر کفر یہودیت پلیتی بغیرتی لانت نحوست ہے جی جس کو پاک کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے لہذا ایسے واقعات سے نہ مطمئن ہونا اور نہ ہی کسی طرح کہ اصلاح کی امید رکھنا آخر میں میں کہوں یہ اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں نا آپ دن ب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 ہے کہتے ہیں اپنی قوم کو دیکھ لو مردہ بھی اور موجود ہے تو سمجھ لو مرنے کے بعد بھی کچھ موجود ہوگا یہ کیا یہ مردہ قوم میں ایمان سے کہتا ہوں اسی علاقے میں سید ہوں گے کتنے ان کی بیٹیاں وہاں ہوں گی پور کے ڈویژن ہے نا اس ڈویژن کے اندر جتنے ضلع آتے ہیں سب کی لڑکیاں صاحبزادیاں ہوں گی لیکن صاحبزادیاں ہوں گی اور آخر میں میں ایک بہت بڑی گمراہی اور کفر گستاخی کا مسلمانوں سے ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور تنبیہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات پر ہمارے دوست ہیں محترم حسن صاحب شاعر ہیں نعت ہیں تو انہوں نے کوئی کلام ایسا پیش کیا جس میں ایسی برائی اور ایسے تعلیم اور ایسے سارے نظام پر خوب مذمت ہے تو ایک حافظ آباد کا ایک بڑوا ان کے خلاف بولتا ہے اور کہتا ہے کتنا بڑا بے غیرت ہے بتاؤ غیرت کی جو بات کر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کتنا بڑا بے غیرت ہے وہ اور پھر وہ حافظ آبادی بھوکتا ہے بتاؤ یہ نوکری کو حرام کہہ رہا ہے نوکری کو بےغیرتی کہہ رہا ہے فلان کہہ رہا ہے جبکہ نوز ذالک سیدہ خدیجہ کبرا نے یہ کام کیا وہ کتے وہ حرامی وہ انگریزی ٹٹی کے گندے کیڑے کافر بغیرت گستاخ ملعون حرام زادے تم نے اتنے بڑے کفر اور برائیوں کے غلازتوں کے پلندے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر قیاس کیا تو کافر گستاخ مرتا ملعون سن میں تمام لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں سیدہ خدیجہ کہیں باہر جا کر کاروبار نہیں کرتی تھی گھر میں بیٹھے ہوئی پیسہ دولت جو ان کے پاس تھا رسول اکرم کو پیش کیا تجارت کے لیے وہ کتے کا بچہ جیسے کسی بکرے کو خنزیر پر نہیں خنزیر کو بکرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کوئی جوڑ نہیں ملتا ان کا اسی طرح حرامی یہ تیرے تمام کفر کے جو شاعر ہیں بےغیرتیاں ہیں ان کو ہمارے اسلام کے کسی کام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تمہاری کہاں کہاں جاتی ہیں اور کیا کیا کرواتی ہیں یہ تیرے سامنے ہے دلے بھڑوے اور سیدہ خدیجت القبرا گھر میں بیٹھے اور گھر کے شوہر کو کہیں جا کر تجارت کریں تو دلے اسلام میں ہم بھی اجازت دیتے ہیں عورت کے پاس پیسہ ہے تو شوہر کو دے وہ شوہر جا کر اور تو اپنی بہن کو دیتا ہے یورپ کے گدوں کے نیچے اور پھر کہتا ہے حرام زادے اسلام سیدہ خدیجہ کی سنت ہے لانت ہے تیرے جیسے کافروں گستاخوں مرتدوں پر جی، آخر دعوانا